شاہ شیر شیرے قوت پروردگار لا فتح علی پتا اللہ اللہ اللہ ذوالفقار ذوالفقار لیلا سیف اچھا میں وہی سوچ کے پڑھوں گا مولا علی کی نالین بلکہ جو ان کا گھر ہے کوفے میں اس گھر کے سامنے بیٹھ کے پڑھوں گا اگر یہ آئے تو ترتی نہ نظر آئے علی مولا مشکل کشا اور اس وقت میرا استاد علی محمد سچے میرے سینے پہ میرے ذہن ہے اب سننا مصر سننا شاہ شیر یزدان پروردگار لا فتح اللہ لیلا سیف اللہ ذلفقار کہ جس طرح کوئی خدا پاک سے برتر نہیں کہ جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہم سر نہیں ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا ہے در نہیں ایک ہے دنیا میں ہے در دوسرا حیدر نہیں مثل حیدر یہ کسی کی تیغ میں جوہر نہیں ایک طرف ساری خدائی ایک طرف حیدر کبار لاپتہ سیف اللہ ذلفقار سیف اللہ ذوالفقار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار آئے آئے مسائب نہیں ہے لیکن ذرا تصور میں میرے ساتھ آؤ یہ کربلا ہے اوپر مت دیکھنا ذرا نیچے دیکھنا حضرت اونو محمد کھڑے خدا جس کے دو بیٹے اللہ نے عطا فرمایا محمد کے صدقے میں قائم رکھے ایک عزم تو دیکھو بچوں کا تصور میں جایا کرو تصور میں کبھی جائے انسان تو دیکھا کہ نیچے تلواریں جو ہیں خط دیتی بھی جا رہی ہیں ماں کے سامنے گئے اور بیان دیتے ہیں یہ ماں کی طرف دیکھ کر کے اب تصور میں کربلا رکھنا کہتے تھے اونو محمد مادر غم خار سے عزم دیکھو کہتے تھے اونو محمد مادر غم خار سے اس طرح سے جنگ کریں گے لشکر سے کہ سب ہمیں دیں گے جعفر تیار سے سب ہمیں تشبیح ہی دیں گے جعفر تیار سے بچ کے جا پائے گا کیا کوئی ہمارے پار سے کھینچ دیں بدر کے نقش و نگار اللہ اللہ سیف لاپتہ فخار سیف اللہ اور یہ سچے بھائی بڑے دل سے پڑھتے تھے عجیب انداز تھا ان کا اور جو میں چھوٹا تھا یہ بند میں نے ان کو اپنے سامنے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ یاد کر لو دور کیوں جاتے ہو کل کی بات ہے کہ جنگ کے میدان میں کام آیا وہ کس کی ذات ہے کہ فتح نصرت آج بھی نام علی کے ساتھ ہے گونجتا ہے حیدری سے روستا لا پتا اللہ سیف اللہ ذلفقہ لا پتا اللہ لیلا سیف اللہ ذوالفقار ابھی یہاں میں شلک نبی صاحب بیٹھے تھے وہ سچے بھائی کے ساتھ رہے ہوں گے جوانیاں تھیں ہم لوگ چھوڑ جاتے ہیں سب دیکھا ہوگا اب مقتہ ان کا سنیے کہ کیا کوئی روکے گا ہم کو ماتم شابیر سے باندھ دے کوئی ہمیں گر آہنی زنجیر سے کہ متصل ہو جائے گردن بھی اگر شمشیر سے کیوں نہ ہو محشر عقیدت شاہ خیبر گر سے یا علی کہہ دیں گے جب رک جائے گی خنجر کی دھار لا پتا اللہ لیلا سیف اللہ لا فتا اللہ لیلا